بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم آج تھیوری آف آٹومیٹا کا ٹوینٹی تھرڈ لیکچر اسٹارٹ کریں گے اس سے پیشتر کہ آج کے ٹاپک ڈسکس کریں آئیے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ایک نظر ہو جائے so last time we discussed them regarding conversion of Mealy to Moore and Moore to Mealy and we also discuss the application of incrementing and complementing machines so we discuss last time the incrementing machine helps addition of binary numbers یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ بائنری نمبرس کے ایڈیشن میں انکریمینٹنگ مشین یوز ہوتی ہے اور سبٹریکشن آف بائنی نمبرس میں بھی ہم incrementing along with complementing machine جس کا میتھڈ اگر آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ if binary number B is and then ignoring the overflow if any will be incrementing the result by one again and if there is still an other overflow will be ignoring that as well تو اوور فلو کی بات میں نے لاسٹ uh, ٹائم بھی آپ کو بتائی تھی کہ میلے مشین میں سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ the length of output string becomes one more than the input string because of carry کسی کیری آنے کی وجہ سے تو that is to be ignored کیونکہ the length of input and the corresponding length of output string must be same تو اس سلسلے میں ہم جو لیفٹ موسٹ بٹ تھا eh, چونکہ جو اسٹنگ جنریٹ ہو رہی تھی that was from right to left so جو لیفٹ موڈ بٹ ہم نے اس کو اگنور کیا تھا اور میں نے آپ کو اس کا میتھمیٹیکل لاجک بھی بتایا تھا کہ ہم یہ کس طرح سے ایڈیشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ we can convert Moore machine to Mealy machine اس کا پروف بھی ہم نے کیا تھا ایگزامپل بھی دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ مور مشین کے سلسلے میں ہم اسٹیٹ وائز ہم اس کے جو آؤٹ پٹ کیریکٹرز ہیں ان کو شفٹ کریں گے کورسپونڈنگ ان کمنگ ٹرانزیکشن کی طرف چونکہ میلے مشین کی بات کرنی ہے میلے مشین میں کنورٹ کرنا ہے تو میلے مشین کا اسٹرکچر یہ ہے کہ output character should be return along with the input letter تو وہ ہم اسٹیٹ سے شفٹ کرتے ہیں ان کمنگ ٹرانزیکشن کی طرف اور اس میں میں نے ایک نوٹ بتایا تھا آپ کو کہ اگر کسی اسٹیٹ پہ کوئی بھی انکمنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے تو اس کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ کریکٹر کو ہم ایز سچ اگنور کر دیں گے تو یہ تھا کہ how to convert Moore machine into an equivalent Mealy machine اور میلے مشین کے سلسلے میں میں نے خاصی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ ہم نے جو ٹرانزیشنس آ رہی ہیں ان کو کورسپونڈنگ اسٹیٹس کی طرف شفٹ کرنا ہوتا ہے یعنی ان ٹرانزیشن کو یہ دیکھنا ہے کہ کن کن اسٹیٹس کی طرف جا رہی ہیں تو وہ بھی ہم اسٹیٹ وائز ہی پروسیس کرتے ہیں we always start from initial state state then then next next اور ان کی انکمنگ ٹرانزیکشن کو ہم شفٹ کرتے ہیں کورسپونڈنگ اسٹیٹ کی طرف اب اگر انکمنگ ٹرانزیکشن کے آؤٹ پٹ کریکٹر ڈفرینٹ ہوں تو پھر ہم اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ڈفرنٹ آؤٹ پٹ کریکٹر ہیں وہ ایک اسٹیٹ کی طرف شفٹ نہیں ہو سکیں گے تو ہم اس کو سپریٹ کر لیتے تھے اور اس کا بھی ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی اور پھر بعد میں میں نے یہ بتایا تھا کہ will be splitting such state into as many state as many different output character we observe تو اگر تین آؤٹ پٹ ڈفرنٹ کریکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ ایک اسٹیٹ کو تین میں کنورٹ کر دیں گے سپریٹ کر دیں گے اور کریکٹر وائز ہم یعنی اگر تین ڈفرنٹ آؤٹ پٹ کریکٹر تھے تو ہم نے تین اسٹیٹس بنا لی تو ایک اسٹیٹ پہلے کریکٹر کے لیے فکس کریں گے دوسری دوسرے کریکٹر کے لیے تیسری تیسرے کے لیے اور ہم نے ان کے لیبل سیم رکھے تھے اور آئیڈینٹیفکیشن کے لیے ہم نے ان کو ون ٹو تھری ایکسٹرا ان کے لیبل کر دیے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ they must behave like the original state اور بہیو کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کی لیٹر وائز جو ٹرانزیشنز ہیں وہ وہی ہوں جو اوریجنلی اس اسٹیٹ کی مور مشین میں دکھائی جا رہی تھی تو اس طرح سے ہم نے کلیم کیا تھا کہ the corresponding Moore machine will equivalent to the given Mealy machine اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کسی اسٹیٹ میں انکمنگ ٹرانزیکشن آ ہی نہیں رہی ہیں تو پھر ان کو کس طرح سے شفٹ کیا جائے تو اس اسٹیٹ کے لیے ہم کوئی بھی کریکٹر ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کمپیئر کریں گے اس مور مشین کو گیون میلر مشین کے ساتھ تو output character printed by the initial state usually یہ انیشل اسٹیٹ پر ایسا ہوتا ہے تو وہ اگنور کر دیا جائے گا تو اس طرح سے اس سے فرق نہیں پڑے گا تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو ٹیکنیک ڈفرنس بتائی تھی کہ how to convert Moore machine into Mealy and how to convert a Mealy machine into اینٹ مور مشین اور یہ بھی کلیم کیا تھا کہ جب ہم ہمٹ کی بات کرتے ہیں so we ignore the extra character printed by the initial state کیونکہ اس کی وجہ سے جو کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ ہے اس کی لینتھ بڑھ جاتی تھی اور کمپیرزن کرنا مشکل ہو رہا تھا اس دوران میں نے ایک آپ کو ٹاسک بھی دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ وہ سبٹیکشن آف ڈیسیمل نمبرز کا کی ٹاسک تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کا میتھڈ بھی آپ کو بتا چکا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے یہ سبٹیکشن فائنڈ کریں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں so solution of task subtract thirty nine from sixty four یہ کوشچن تھا کہ you are to subtract thirty nine from sixty four definitely thirty nine کو سکسٹی فور سے سبٹیکٹ کرنا ہے so B B B B supposing to two A A and یہ اور بی میں نے ایکزیکٹلی وہی ویریبل سپوز کر لی ہیں وہی جو آپ کو میتھڈ میں بتائے گئے تھے تاکہ کمپیرزن کرنے میں اور میتھڈ کو فالو کرنے میں مشکل نہ ہو آپ ان کو ایکس وائی یا کچھ اور بھی سپوز کر سکتے ہیں تو میتھڈ یہی ہے چونکہ یہ ڈیسیمل نمبرز ہیں اس میں ونس کمپلیمنٹ نہیں لیں گے نائنس کمپلیمنٹ لیں گے یہ میں نے چینج لکھوائی تھی آپ کو تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فرسٹ اسٹیپ میں adding nines complement which is sixty of B B کا نائنس کمپلیمنٹ سکسٹی بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تھرٹی نائن اور سکسٹی کو ایڈ کریں you get nine nine so basically our target is to subtract sixty from nine nine thirty nine so will be having sixty تو یہ سکسٹی اور تھرٹی نائن ایک دوسرے کا نائنس کمپلیمنٹ ہیں جیسے جب ونس کمپلیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا ونس کمپلیمنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اگر پلس کریں تو ٹو ٹو آتا ہے تو اسی طرح سے نائنس کمپلیمنٹ میں ایسے تمام ڈیسیمل نمبر جن کو ایڈ کرنے سے نائن نائن نائن آنسر آ جائے یعنی نائن کے ڈیجٹ میں آ جائیں وہ ایک دوسرے کے نائنس کمپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے تھرٹی نائن کا نائنس کمپلیمنٹ سکسٹی لیا اور اس کو سکسٹی فور میں وچ از اے ایڈ کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں so this is ordinary addition and we are reading from right to left so four plus zero is four and six plus six is twelve so the number of digits are increased by one and the leftmost digit is one جیسے کہ وہاں بتایا گیا تھا کہ لیفٹ موسٹ بٹ اگر ایکسٹرا آ رہی ہے اگر ایکسٹرا آ رہی ہے اس کیس میں تو یہاں بھی یہ ایکسٹرا آ رہی کیونکہ جو ڈیجٹ ہے ان کی تعداد ٹو ہے اور یہ تھری ہو گئے تو and the process is from right to left so the additional اور extra digit which is being obtained here is is which right to left تو لیفٹ موسٹ ہی ہوگا اس ون کو ہم نے اگنور کر دیا and we are just taking 24 four آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ وچ گیف 24 فور اور بریکٹ میں ہے کہ اگنورنگ دا اوور فلو یہاں اوور فلو ہے اس کو اگنور کر دیا تو یہ پہلا اسٹیپ وہی میتھڈ ہے جو ہم عام بائنری نمبرس میں کرتے ہیں صرف چینج یہ ہے کہ ونس کمپلیمنٹ کی جگہ نائنس کمپلیمنٹ اس کی وجہ بتاتا چلوں کہ بائنری نمبر کی بیس ٹو ہوتی ہے اور ڈیسیمل نمبر کی بیس ٹین ہوتی ہے تو ٹو کے اعتبار سے ونس کمپلیمنٹ لیا اور ٹین کے اعتبار سے نائنس کمپلیمنٹ لیا تو اس کو یاد رکھنا بڑا آسان ہے second step increasing the above result which is a twenty four in magnitude by one اس کو انکریز کرنا ہے بائی ون یہ وہی اسٹیپ ہے جو ہم نے بائنری نمبرز میں بھی کیا تھا تو وہاں انکریمنٹنگ مشین یوز ہوئی تھی اور یہاں ہم اس کو ایز سچ کیونکہ ہم لاجک چیک کرنا چاہ رہے ہیں جسٹ ہم یہاں کوئی انکریمنٹنگ مشین یوز نہیں کریں گے اس کا لاجک یوز کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ون ایڈ کر دیتی ہے اس کی میگنیچیوڈ میں so we are adding one in twenty four and this becomes twenty five there is no overflow number of digit are same twenty five میں دو ہی ڈیجٹ ہیں so this is the answer which we obtain with the process discuss last time یہ اسی کے اعتبار سے اور یہ میں ساتھ لکھ رہا ہوں کہ same as obtain and ordinary subtraction اگر آپ ایسے سبٹیکٹ کریں گے تو تب بھی uh, یہی ہو سکے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس میلے مشین کی اپلیکیشن میں ایک بڑی اہم ایگزامپل uh, آ رہی ہے which is a sequential circuit we can express sequential circuit اور we can consider sequential circuit as Mealy machine آئیے اس کو دیکھتے ہیں Mealy machine in terms of sequential circuit اس کو ہم دیکھیں گے ایک سیکوینشل سرکٹ کی شکل میں جس میں ڈفرینٹ باکس یوز ہوں گے اور یہ لاجیکل گیٹس بھی ہیں ان کو باکس بھی کہہ سکتے ہیں فلپ فلوپ باکس ہیں یا ان کو لاجیکل گیٹس کہتے ہیں اور ان کا ایکچولی جو فنکشن ہے وہ لاجیکل آپریٹر والا ہوگا اور یہ نو no ڈاؤٹ ایک سیکوینشل سرکٹ الیکٹریکل سرکٹ ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ ایف اے کی جو ٹرانزیشن ڈایاگرام تھی اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلا آیا تھا کہ جو ڈایاگرام بنائی جا رہی ہے this is just model structure یہ کوئی الیکٹریکل سرکٹ نہیں ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک الیکٹریکل سرکٹ ہی دکھائیں گے جس کو ڈسکس کریں گے آئیے اس کو دیکھ لیتے so this an example of sequential circuit آپ اس سے بخوبی واقف ہیں اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایروز دکھائے جا رہے ہیں this is the flow of current یعنی ایک نوڈ ہے ان پٹ وہاں سے دو وائرس دکھائی جا رہی ہیں ایک نینڈ باکس کی طرف اور دوسری اور باکس کی طرف اوپر کی طرف جو دکھائی جا رہی اس سے ملا دی گئی اس کے بعد نینڈ سے ایک آؤٹ پٹ ایک آپ کو وائر دکھائی دے رہی ہے جو ڈیلے کو ملا رہی ہے اور درمیان میں ایک نوڈ کو ہم نے اے کہہ دیا ہے اور ڈیلے کے بعد جو اس کی آؤٹ پٹ ہے اس میں سے ایک وائر اور کی طرف جا رہی ہے اور وہاں ایک نوڈ انٹروڈیوس کرایا بی اور اس بی اور اے جو پہلے ہم نے دیا ان دونوں سے ایک ایک اور وائر آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ کنیکشن دکھایا جا رہا ہے which is going towards and and box box اور کی سے ایک اور آؤٹ پٹ آپ کو دکھائی جا رہی ہے which which is becomes input for NAND وہ نینڈ کو ملا رہی ہے اور اور سے جو باکس اور آپ کو نظر آ رہا ہے اینڈ پہ اس سے ایک آؤٹ پٹ دکھا دی گئی تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اس سرکٹ کا مطلب کیا ہے ڈیفینیٹلی ایک لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پٹ لکھا ہوا ہے اور آؤٹ سائڈ پہ آؤٹ پٹ لکھا ہوا ہے اب ان پٹ اور آؤٹ پٹ یہ with respect to the presence and absence of current یہ اس اعتبار سے ہم اس کو لیں گے اور یہ جو نوڈ اے اور بی دکھائے جا رہے ہیں یہ بھی میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں نیکسٹ ڈسکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا پرپز ہے اور ہم کرنٹ کے سلسلے میں اس کو کس طرح سے ان کا کیا رول ہوگا تو یہ ساری ڈائگرام ڈسکس کرنے سے پہلے میں باکسز کی بات کرنا چاہوں گا so the following four types of boxes are used in this circuit تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو باکس دکھایا جا رہا ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے that's NAND box and NAND stand for not and first and is for not and you already know so for given inputs complement of Boolean and output اب آپ کو پتا ہے کہ بولین ان پٹ دو طرح کے ہوتے ہیں زیرو اور ون اور ان کی چار پاسبلٹیز ہیں zero zero zero one one zero one one تو یہ باکس دو ان پٹ لے گا اور ایک آؤٹ پٹ دے گا so they are four possibilities of input inputs pair of inputs and correspondingly will be having output so this is a negation of and اور اینڈ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اینڈ صرف ایک صورت میں ون دیتا ہے جب دونوں ہی ون ہو ادر وائز زیرو اور یہ چونکہ نگیشن ہے تو یہ اس صورت میں زیرو دے گا جب یہ ون آ رہا ہوگا یعنی اگر دونوں ون ہوں گے تو نینڈ زیرو دے گا ادر وائز ون دے گا تو یہ نینڈ کا فنکشن ہے میں دوہرا دیا آپ یہ میں بھی پہلے پڑھ چکے ہوں کسی دوسرے کورس میں دوسرا باکس ہے delay box which is flip flop box it delays the transmission of signals along the wire by one step clock pulse چونکہ ظاہر ہے جو جو کرنٹ آ رہا ہے پلس وائز آ رہا ہے اور اس اعتبار سے ہر پلس کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی سچویشن ہوگی تو یہ ڈیلے کرے گا جو کرنٹ اس کو مل رہا ہے جو اس کو سگنل مل رہا ہے یہ اس کو رکھے گا اور ایک نیکسٹ پلس کی جب پش ملے گی تو پھر یہ اس کو آگے کنوے کرے گا یہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے کبھی بچوں کو برکس کھیلتے دیکھا ہوگا کہ وہ برکس اینٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اور ایک اینٹ کو پش کرتے ہیں تو وہ اگلی اینٹ کو پش کرتی ہے اس وہ نیکسٹ کو پش کرتی ہے تو وہ پش آہستہ آہستہ آگے کنوے ہو جاتی تو یہ بالکل اسی طرح سے کہ ایک ان پٹ آ رہی ہے تو وہ وہاں اسٹینڈ کرے گی جب تک پچھلی ایک اس کے بعد والی ان پٹ نہیں آئے گی وہ آگے پش نہیں ہوگی اور یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا اور جس سگنل ایک پلس کے ڈیلے کے ساتھ آگے کنوے ہوگا اور وہ اس ڈیلے باکس کی آؤٹ پٹ ہوگی نمبر تھری اور باکس یہ وہی لاجیکل گیٹس ہیں آپ ان کو پڑھ چکے ہوں گے اور یہ بولین اور ہے اور اس کو لاجیکل اور بھی کہتے ہیں اور یہ سورش اس صورت میں زیرو ہوتا ہے جب دونوں زیرو ہوں دونوں ان پٹ زیرو ہوں تو یہ اور زیرو کرتا ہے ادر وائز ون رکھتا ہے تو یہاں لکھا گیا ہے کہ for given input it provides the Boolean اور آؤٹ پٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور کو ایمفیس کے لیے کیپیٹل لکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں lastly we are discussing the box and and and A D box میں تھوڑا سا پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ون کرتا ہے صرف اس صورت میں جب دونوں ان پٹس ون ہوں ادر وائز زیرو تو کسی باکس کے فنکشن کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کنڈیشن سنگل آپ کو مل رہی ہے اس کو یاد رکھ لیں مثلاً اینڈ میں اگر دونوں ون ہوں گے تو اس نے ون کرنا otherwise zero so out of four possibility it's better to remember one rather to remember four چاروں کو یاد کرنے کے بجائے ایک کو یاد کر لیں باقی کمپلیمنٹ ہے for this box for the given inputs it provides the Boolean and output the current in the wire is indicated by one and zero indicates the absence of the current عزیز طلبا ابھی اس سیکوینشل سرکٹ کے میں جو باکسز یوز کیے گئے تھے ان کے بارے میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا جائے because this is first time we are discussing logical gates اور اسپیشلی جو ڈیلے باکس ہے uh, وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا ہو تو لیکن اس کا جو لاجک ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کو پش ملے گی تو سگنل آگے کی طرف جائے گا ادر وائز جو پلس وائز جو بھی سگنل آ رہا ہے وہ وہاں اسٹینڈ کرے گا نیکسٹ پلس میں وہ آؤٹ پٹ بنے گا تو اس اعتبار سے دو ہی پاسبلٹیز ہیں ان پٹ کی اس کے لیے آئی در زیرو اور ون نو اٹ بیکمس کہ اگر پہلے زیرو اس کو ملا ہے تو زیرو وہیں اسٹینڈ کرے گا اور جب پیچھے ون آئے گا تو زیرو آگے چلا جائے گا اسی طرح اس کے بعد اگر زیرو آتا ہے تو پہلے والا ون آگے جائے گا تو signal delayed by one pulse آگے ٹرانسمٹ ہوگا یہ اس کا فنکشن ہے نام سے ظاہر ہے ڈیلے باکس ہم کہہ ہی رہے ہیں so it delays the signal by one clock pulse تو یہ ایک uh, نیا آپ کے لیے باکس ہو سکتا تھا اور اس کی کیا امپورٹینس ہے وہ ہم تھوڑا سا اس ایگزامپل uh, کے اینڈ پر بھی ڈسکس کریں گے تو ابھی ہم نے صرف لاجیکل گیٹس کو اچھی طرح سے ڈسکس کر لیا اس ڈیلے گیٹ کے علاوہ جتنے بھی ہم نے گیٹس یہاں یوز کیے ایک اور تھا ایک اینڈ ہے ایک نینڈ ہے ان سبھی کے لیے دو پٹس ریکوائرڈ ہیں اور یہ ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک گیٹ کی آؤٹ پٹ دوسرے کی انپٹ بن رہی ہے تو وہ بھی دیکھیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ how we consider this sequential circuit to be a Mealy machine ملے مشین کا تو اسٹرکچر یہ ہے کہ it has certain finite many states number one number two it has certain input letter وہ بھی ان کی تعداد فکس ہونی چاہیے اور ٹرانزیشن وائز اسٹیٹ چینج بھی ہونی چاہیے اور letter wise output character بھی ملنا چاہیے اب اس کی ان پٹ الفابیٹ کیا ہو سکتی ہے آؤٹ پٹ الفابیٹ کریکٹر کی کیا ہو سکتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ابھی میں نے یہ بتا دیا کہ one indicates the presence of current zero indicates the absence of current اور بجائے اس کے کہ اس پورے سرکٹ میں اور ایبسنس کو چیک کریں ہم نے دو نوڈ آئیڈینٹیفائی کر دیے دو جگہ لے لی جہاں ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیا لوکیشن ہے ایک کو ہم نے اے کہہ دیا ایک کو ہم نے بی کہہ دیا اب اے اور بی کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ کتنی پاسبل پاسبلٹیز uh, ہیں with respect to the presence and absence of current dear students ابھی پریزنس اور ایبسنس آف کرنٹ کی بات ہوئی اب ظاہر ہے کہ ہمیں ان پٹ الفابیٹ اور آؤٹ پٹ کریکٹر کی الفابیٹ درکار تھی میلے مشین کی بات کر رہے ہیں تو اٹس ویری سمپل کہ جب ہم ایک طرف سے ان پٹ ظاہر بھی کر رہے ہیں اس سرکٹ میں پوری ایک طرف سے ان پٹ آ رہی دوسری طرف آؤٹ پٹ آ رہی تو ہم نے دو پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا which we mark A and B اب اے اور بی کی دو دو پاسبلٹیز ہیں یا تو کرنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اور یہ بھی کہہ دیا کہ if there is a current will be expressing that situation by one the presence of current at A will be suppose to be one in the absence of current at A اور بی دونوں میں ہی لے سکتے ہیں will be suppose to be zero تو اس اعتبار سے اے کی بھی دو پاسبلٹیز آ گئیں زیرو اور ون اور بی کی بھی دو پاسبلٹیز آ گئیں زیرو اور ون اب اگلا کوشچن یہ ہے کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ہے کہ اگر اے میں زیرو ہے تو بی میں بھی زیرو ہے یا اگر اے میں ون ہے تو بی میں بھی ون ہی ہوگا کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں so this is not in general true in particular may be true but in general this may not اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں ڈیلے باکس آ گیا اور ڈیلے باکس سگنل کو آگے ڈیلیڈ ٹرانسمیشن ہے اس کی تو ضروری نہیں ہے کہ جو اے کی سچویشن ہو وہی بی کی سچویشن ہو تو اس اعتبار سے دیر آر فور پاسبلٹیز اور وہ ہم اسٹیٹس کی حالت میں دیکھیں گے اور ہم اس مشین کو with respect to the presence and absence of current at A and B اس کی پاسبل اسٹیٹس یہیں سے آئیڈینٹیفائی کریں گے آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں so there are two points A and B with respect to which following four states of the machine are identified according to the presence and absence of current at these points number one Q naught which is this state correspond to A is equal to zero B is equal to zero یہ نوٹیشن فرسٹ ٹائم آپ کے لیے ہے میں بتاتا چلوں ہم سپوز کر رہے ہیں کہ انیشلی ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی کرنٹ نہیں آئے گا سرکٹ میں تو نوڈ اے پر بھی کوئی پرزنس نہیں ہوگی کرنٹ نہیں ہوگی اور بی پر بھی نہیں ہوگی تو اس اعتبار سے اسی کو ہم انیشل اسٹیٹ کہہ سکیں گے اپنے کمبینیشن میں so we suppose the state when A is zero and B is zero to be state Q naught اور آسانی کے لیے ہم اس کو آئیڈینٹیکلی اکول لکھ رہے ہیں زیرو زیرو تو پہلا زیرو اے کے لیے دوسرا زیرو بی کے لیے تو یہ ایک پاسبلٹی آ گئی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اے اور بی کے اعتبار سے چار پاسبلٹیز آئیں گی number two the next state is Q one which we suppose for A is equal to zero and B is equal to one اور آسانی کے لیے ہم اس کو زیرو ون سے ایکسپریس کریں تھرڈ از کیو ٹو اور یہ ہم نے اسٹیٹ انٹروڈیوس کرائی ہے for A is equal to one and B is equal to zero اور آسانی کے لیے اس کی کمبینیشن کو ہم ون زیرو لکھ رہے ہیں and lastly will be having Q three when A is equal to one and B is equal to one and for the sake of convenience we are expressing this by pair one one تو ہم نے اس کو اس طرح سے ظاہر کر دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار پاسبل اسٹیٹس آپ کو دکھا دی گئی we identify the machine with respect to the presence اور چار پاسبل اسٹیٹس بنی تھی اور ان کی بڑی لاجیکل ریزن تھی اور بڑے سسٹمیٹیکلی ہم نے جیسے کہ جب بھی آپ کمبینیشن بناتے ہیں زیرو ون کے ان پیئرس وہ یہی ہوتے ہیں zero zero zero one one zero one one بالکل ایگزیکٹلی وہی ترتیب ہے اور اتفاق سے اس ترتیب کا جو پہلا جو کمبینیشن ہے وہ بھی اسٹارٹ اسٹیٹ بنتی ہے لوجیکلی بھی بنتی ہے اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک آپ اسٹارٹ ہی ون سے کریں is one and B is zero تو یہاں بھی تھوڑا سا ہمیں سہولت مل گئی کہ وہ جو کمبینیشن تھا اس میں جو فرسٹ کمبینیشن آ رہا ہے زیرو زیرو وہ فارچونیٹلی انیشل اسٹیٹ ہم نے اس کو تصور کر لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو انیشل اسٹیٹ ہے اس کی دو انپٹ پاسبل ہیں زیرو اور ون اس پورے سرکٹ میں and with respect to the state when A zero zero zero zero B if we read happens mean no current ظاہر ہے اس کے لیے بھی تو ہمیں لاجک بنانا ہے میلے مشین میں ہر انپٹ لیٹر کے لیے ہمیں ٹرانزیشن کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے اور چونکہ آؤٹ پٹ یہاں آؤٹ پٹ کیریکٹر ہی کے طور پر یوز ہوں گے تو وہ بھی دو ہی ہوں گے تو اس طرح سے یہ تو طے ہو گیا کہ اس مشین کی ان پٹ الفابیٹ میں دو لیٹر ہوں گے which will be zero one and similarly the alphabet of output character will be consisting of again zero one and there will be four states of this machine Q naught Q one Q two Q three یہ بھی ہم نے طے کر لیا اور ان کے کورسپونڈ اے اور بی کی لوکیشن کو بھی اٹیچ کر لیا ایسوسیٹ کر لیا now we are left with to determine the transition state wise for each letter ظاہر ہے کہ ہمیں ہر لیٹر اور ہر اسٹیٹ کے لیے ٹرانزیشن کو ڈیٹرمن کرنا ہے اور اس مشین کو دیکھ کر کرنا ہے اس سرکٹ کو دیکھ کر کرنا ہے تو یہاں ایک سہولت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں ایک ایسی ریلیشن ملنے والی جو بھی میں ڈسکس کروں گا آپ کے آپ سے کہ وہ ریلیشن ہی ان تمام ٹرانزیکشن کو ڈیفائن کر دے گی ایک ایسا فارمولا ہمیں مل جائے گا ایسی ریلیشنز ایک نہیں دو ہیں بلکہ تین ہو جائیں گی ایک اے کے لیے ایک بی کے لیے ایک آؤٹ پٹ کے لیے وہ تین ریلیشن ہم بنا سکیں گے اس سرکٹ کو دیکھ کر کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ٹرانزیکشن ڈیفائن ہو سکیں گی آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں the operation of the circuit is such that the machine changes it state after reading zero اور ون کسی بھی اگر اسٹیٹ میں ہے تو زیرو اور ون کے ریڈ کرنے کے بعد ڈیفینےٹلی کوئی نہ کوئی چینج آئے گی تو اس چینج کو کس طرح سے دیکھا جائے the transitions are determined using the following relation اب فالوئنگ ریلیشن میں میں یہاں بتا رہا ہوں new B is equal to old A اس کے لیے آئیے دوبارہ سرکٹ دیکھتے ہیں یا آپ سرکٹ دیکھ رہے ہیں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی ہمیں نیو اے سے اسٹارٹ کرنا چاہیے لیکن نیو بی کی بات اس لیے کی کہ it's very easy to identify the relation between the states of current at B after reading something تو یہاں نیو کی جب بات کی گئی ہے تو اور ساتھ ہی اولڈ لکھ دیا گیا کہ new B is equal to old A یہ بڑا امپورٹینٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کا اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ سیکوینشل سرکٹ جو بظاہر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ لینتھی بھی ہے اس کا تھوڑا سا پروسیس لینتھی ہے but no doubt if you understand doesn't matter اگر چیز سمجھ میں آ جائے تو خا کتنی لینتھی ہو وہ مشکل نہیں لگتی تو یہاں ہم دو ٹرم یوز کریں گے ایک نیو اے نیو بی اور اسی طرح سے اولڈ اے اور اولڈ بی اب یہاں بتاتا چلوں کہ اولڈ اے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ٹرانزیشن ٹیبل بنایا تھا ایف اے کا تو ہم لکھتے تھے اولڈ اسٹیٹس اور اس ٹیبل میں بعد میں لکھتے تھے new states after inputting letter zero or one تو یہی بات ہم یہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جب ان پٹ ایک طرف سے سگنل کی شکل میں آ رہی ہے پلس وائز تو کوئی بھی سگنل ملنے سے پہلے جو بھی اسٹیٹس اے اور بی کا ہوگا اس کو ہم اولڈ اے اور اولڈ بی کہیں گے یا آپ اس کمبینیشن کو اولڈ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں تو there are four possible old states zero zero zero one one zero one one تو یہ کمبینیشن ہی اسٹیٹس بنا رہے ہیں تو if you are to determine the transaction for Q naught تو اس کیو نوٹ کے لیے اے اور بی کے جو کمبینیشن ہے وہ زیرو زیرو ہیں تو وہ زیرو زیرو اولڈ اے اور اولڈ بی کہلائیں گے اب اس اسٹیٹ پہ جب آپ کوئی چیز ان پٹ کرتے ہیں again there two possibilities either zero or one اب ان پٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ان پٹ سے کیا چینج آئی اے میں کیا چینج آئی بی میں کیا چینج آئی تو اب جو چینج سچویشن ہے اے اور بی کی ان کو نیو اے اور نیو بی کہیں گے میں یہ چاہوں گا کہ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اولڈ اسٹیٹس وہ اسٹیٹس ہیں نوڈ اے اور بی کے نوڈ اور اے اور بی کے presence and absence of current کی وہ سچویشن ہیں جو کسی ان پٹ لیٹر سے پہلے پہلے یعنی جس اسٹیٹ پر آپ ٹرانزیکشن ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیٹ اے اور بی کی جس کورسپونڈنس کے اعتبار سے ہے وہ ان کے اولڈ اے اور اولڈ بی کہلائیں گے اب ڈیفینیٹلی اب جو بھی کوئی ان پٹ آئے گی that will be zero or one اس کا کوئی نہ کوئی تو ریزلٹ ہوگا لوجیکل باکس ہیں ریزلٹ دیتے ہیں تو اب ان ریزلٹس کے بعد جو اسٹیٹس بنے گا that will be new A and new B and that combination will be still within these four جو بھی کوئی نیا اسٹیٹس آئے گا ادھر زیرو اور ون اے کا ہوگا اور زیرو اور ون بی کا ہوگا تو اس اعتبار سے یہ چار پوسیبل جو ہم نے کمبنیشن دی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کمبنیشن تو آ جائے گا اور وہ کمبنیشن کوئی نہ کوئی اسٹیٹ بنائے گا تو یہ new new states of A and B or and and old states of A B کی میں نے بات بتا دی اولڈ سے مراد ہمیشہ وہی ہوگا جس اسٹیٹ پر رہتے ہوئے آپ ان پٹ لے رہے ہیں اور نیو وہ ہوگا جو اس کے بعد کی سچویشن ہوگی اب اتفاق سے ہم یہاں ریلیشن جنریٹ کر سکتے ہیں سرکٹ کو سامنے رکھ کر بجائے اس کے کہ یہ چار اسٹیٹ ہیں اور ہر ایک کے لیے دو لیٹر ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک آؤٹ پٹ بھی کیلکولیٹ کرنی very difficult to go back toward the diagram so it's better to define certain relations تو ہم اس ڈائگرام کو دیکھ کر ریلیشن بنا لیں گے اور اب اس کے بعد وہ ان ریلیشن کو یوز کر سکیں گے تو آئیے جو میں نے ابھی آپ کو نیو بی کے بارے میں بتایا ہے کہ new B is equal to old A اس کو دوبارہ ڈائگرام میں دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ new B is equal to old A اس لیے کہہ دیا اولڈ اے وہ اسٹیٹ وہ اسٹیٹس تھا اے کا جس اسٹیٹ پر آپ کوئی ان پٹ لے رہے ہیں اب جو بھی ان پٹ آئے گی ڈیفینیٹلی وہ نینڈ سے پاس ہو کر آگے کوئی نہ کوئی ریزلٹ دے گی اور وہ ریزلٹ اے میں آئے گا اور اے کا ریزلٹ وہاں رک جائے گا تو وہ ریزلٹ رکا رہے گا جبکہ اس کی پش پچھلے اے کے اسٹیٹس کو آگے بی کی طرف دے دے گی تو اس لیے یہ ڈیلے باکس کا رول ہمیں بی کی نیوز ریلیشن یا نیوز اسٹیٹس کو ڈیفائن کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے so we can claim that states of new B will be the same as states of old A old A سے مراد ہے اس پلس اس سگنل سے آنے سے پہلے والی جو سچویشن تھی یعنی جس اسٹیٹ پر ہم تھے جس کے لیے کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بڑا سمپل سا رول بن گیا کہ new B will also be old A اس کے بعد جو ہم نے ریلیشن بنائی ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں so the next relation is new A is equal to input then NAND اب نینڈ میں دو ان پٹ ہوتی ہیں ایک تو ان پٹ ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ان پٹ ہی ہے اور دوسرا آؤٹ پٹ ہے اینڈ باکس کا کیونکہ اینڈ باکس کی آؤٹ پٹ نینڈ میں آ رہی ہے اور ان نینڈ کا جو نیکسٹ ریزلٹ آئے گا وہ نیو اے کہلائے گا اور نینڈ میں جو آؤٹ پٹ اینڈ باکس کی آ رہی ہے اس کے لیے دو انپٹس ہیں اور وہ دونوں اولڈ اے اور اولڈ بی ہیں تو یہاں ڈائگرام میں اگر آپ غور سے دیکھیں is the output of NAND box یہ آؤٹ پٹ جو ڈائگرام میں آؤٹ پٹ لکھی اسے مکس اپ نہ کریں this is the result of NAND box میری مراد ریزلٹ ہے نینڈ باکس کی اب ظاہر ہے کہ نینڈ باکس کو دو ان پٹ چاہیے دو آرگومنٹ چاہیے کہہ لیجیے ان پٹ سے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک ان پٹ لکھا ہوا ہے ڈائگرام میں وہ ایکچوئل ان پٹ ہے اور دوسرا ایرو جو آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں وہ اس کا آرگومینٹ ہی ایک طرح سے اب یہ جو اینڈ باکس کی طرف سے ایک ایرو دکھائی دے رہا ہے جب تک اس کا ریزلٹ پتا نہیں ہوگا ہم نینڈ کا ریزلٹ نہیں دیکھ سکیں گے اب اینڈ کا ریزلٹ ڈپینڈ کرتا ہے اے اور بی کے اسٹیٹس پر اب اے اور بی کا جو اولڈ اسٹیٹس ہوگا وہی اینڈ میں فیڈ ہوگا تو اب ٹوٹل ریزلٹ جو بنا اس کا وہ یہ بنے گا کہ new A which is the result of NAND اور نینڈ کو دو کے درمیان میں لکھا جائے گا ایک طرف ہم نے ان پٹ لکھ دیا آپ نے دیکھا تھا اس ریلیشن میں اور دوسرا اینڈ باکس کا ریزلٹ ہے اب اینڈ باکس کن دو کے درمیان ہے وہ اولڈ اے اور اولڈ بی ویسے بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نیو کے لیے نیو کبھی بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کوئی نئی چیز کیلکولیٹ کر رہے ہیں نیا اسٹیٹس لے رہے ہیں اس میں اگر اے اور بی یوز ہو بھی رہے ہوں گے تو وہ اولڈ ہی ہو سکتے ہیں نیو نہیں ہو سکتے so this is logically wrong کہ نیو کے لیے آپ نیو یوز کریں تو نیو کے لیے اولڈ اسٹیٹس ہی یوز ہوتا ہے تو اس لیے بھی اے اور بی کا جو ہم اینڈ باکس میں ان کو یوز کر رہے ہیں اسٹیٹس وہ اولڈ ہوگا اور اس کا ریزلٹ نینڈ باکس میں یوز ہوگا اور NAND box along with input جو لکھا جا رہا ہے وہ جو ریزلٹ دے گا وہ نیو اے ہوگا نیو اے کے بعد ہم نے آؤٹ پٹ کے لیے ریلیشن ڈھونڈنی ہے اور جیسا کہ آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ output is the result of OR box which is the rightmost box اور یہ چونکہ اور باکس ہے لاجیکل اور ہے اس کے دو آرگومینٹ ہوں گے ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پٹ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ وہی ان پٹ ہے جو نینڈ کی کو جا رہی تھی وہی اسٹیٹس اس کا یہاں اور میں آ جائے گا اور دوسرا جو آرگومینٹ ہے جو اس کے ان پٹنگ کے طور پہ آئے گا وہ بی کا اسٹیٹس ہے بی جس اسٹیٹ میں ہوگا وہی اس کا آرگومینٹ بنے گا تو میں نے چونکہ جیسے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی آپ کسی نوڈ کا اسٹیٹس یوز کریں گے تو وہ اسٹیٹس نیو نہیں ہوگا اولڈ ہی ہوگا تو اس اعتبار سے جو آؤٹ پٹ آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈائگرام میں یہ آؤٹ پٹ کیریکٹر ہوگا زیرو اور ون میں سے کوئی ایک ہو سکے گا اور یہ بیسیکلی اس اور باکس کا ریزلٹ ہوگا اب اس اور باکس میں کیا آرگومنٹ ہوں گے that will be input and old A اب یہ تمام جو ابھی ہم میں نے آپ سے ڈسکس کیا نیو اے اور آؤٹ پٹ کے بارے میں جو ڈائگرام میں آؤٹ پٹ لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ڈسکس کیا ہے آئیے وہاں ریلیشنس کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو یہ وہی بات آپ ریلیشنس میں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ the transitions are using the following relation new B is equal to old A اس کی بھی میں بات بتا چکا نیو اے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان باکسز کو سامنے رکھتے ہوئے وہی بات لکھی ہے جو وہاں میں بتایا تھا اور آؤٹ پٹ کا ریلیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ that's the result of OR box between input and old B اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتایا ہوں تو اس طرح سے ہم جب بھی کسی اسٹیٹ میں ہوں گے تو that state will correspond to the old states of A or B A اور بی کے کمبینیشن میں ہوگا ہمیشہ اور یہ جو ریلیشنز آپ کو بتا دی گئی ہیں یہ آپ کو نیو اے اور نیو بی دیں گی نیو اے اور نیو بی ایک کمبینیشن آئے گا that will be one of the four states کیونکہ آپ نے چار اسٹیٹس ہم نے ڈیفائن کی تھی ان میں سے کمبینیشن وائز تو جو نیو بی اور نیو اے ہوگا یہ کمبینیشن نیو اسٹیٹ دے گا آفٹر ریڈنگ سرٹن لیٹر اور اس کے بعد ہی ہمیں ایک آؤٹ پٹ بھی مل جائے گی تو اس کو جو ورڈنگ میں لکھا گیا وہ دیکھتے ہیں so it is to be noted that old A and old B indicate the presence اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں بفور انپوٹنگ سے مراد یہ کہ آپ جب کسی اسٹیٹ پر ہوں گے اس وقت جو ان کی پوزیشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اولڈ ہوں گی اور جب آپ ان پٹ کر لیں گے کوئی لیٹر اس سرکٹ میں تو اب جو اسٹیٹس آئے گا وہ نیو ہوگا and that combination will give you a new state similarly new A new B indicate the or absence of current after reading certain letter so at discrete pulse of time clock input is received by the machine and the corresponding outputtings is generated یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کسی بھی اسٹیٹ پر کوئی بھی ان پٹ ہو دے ٹو پاسبلٹیز تو وہ اس کا کیا بہیویئر ہوگا اس ان پٹ کے بعد تو رولس تو ہم بتا چکے اب ان رولس کو یوز کرتے ہوئے definitely since we have four states and two input letter so we have to define eight transaction for each state so there will be eight transaction اب ان ایٹ کی ایٹ ٹرانزیکشن کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہاں دکھانا تھوڑا مشکل ہوگا تو میں ایک اسٹیٹ اور ایک لیٹر کی ڈیٹیلڈ ٹرانزیکشن آپ کو دکھا رہا ہوں اور باقی آپ اسی طرح لکھ سکیں گے تو وہ ڈیٹیل یہ ہے the transition at the state Q naught after reading the letter zero can be determined along with the corresponding output character as under ہم اس کا آؤٹ پٹ کیریکٹر بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ٹرانزیشن بھی اور وہ کس طرح سے یہ وہی رول ہم نے یوز کر لیا new B is equal to old A اب یہ جو ریلیشن لکھی جا رہی ہیں اس میں اولڈ اے بھی یوز ہوگا اولڈ بی بھی یوز ہوگا یہ اولڈ اے اور اولڈ بی وہی کمبینیشنز ہوں گے جو کیو ناٹ کے کورسپونڈ ہم ڈیفائن کر چکے ہیں تو کیو ناٹ کے کورسپونڈ اے اور بی کا اسٹیٹس زیرو زیرو ہے یعنی اے زیرو بی زیرو تو جہاں بھی ان ریلیشن میں اولڈ اے اور اولڈ بی آئے گا ہم ان کو زیرو زیرو ہی لیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نیو بی کے ریلیشن میں بھی ہم نے اولڈ اے کو زیرو لے لیا تو اس طرح سے when we are at Q naught and if you read zero new B will become zero what will be new A اب نیو اے کا رول لکھ دیا فارمولا لکھ دیا input NAND then old A and old B اب ان پٹ ہمارے اس کیس میں زیرو تھی نینڈ کو ایس ایچ لے لیا اولڈ اے بھی زیرو تھا اولڈ بی بھی زیرو تھا آپ جانتے ہیں کہ zero and zero is zero اور زیرو نینڈ زیرو ون ہوتا ہے تو الٹیمیٹ ریزلٹ ون آ گیا اور اس طرح سے نیو اے ون آیا تو new B zero new A one تو کمبینیشن بن گیا زیرو ون اور یہ زیرو ون کس اسٹیٹ کے کورسپونڈ ہے یہ کیو ون کے کورسپونڈ ہے سو یہاں سے پتا چلا کہ if you read Q naught if you read zero at Q naught which correspond to A zero B zero so we'll be having new A one and new B zero so this become one zero the combination becomes one zero and one zero is Q two basically zero one no doubt Q one ہے لیکن ون زیرو کیو ٹو ہے تو یہ کمبینیشن کیو ٹو ملے گا so AND output can be calculated input or old B input zero ہی تھا اولڈ بی بھی زیرو تھا so zero or zero is zero تو اس پورے ٹرانزیشن کے دوران ہمیں زیرو آؤٹ پٹ ملا اور نیو اے ون ملا اور نیو بی زیرو مل گیا this after reading zero at Q naught new B zero and new is one that is machine will be this at state one zero which correspond to Q two and during this process its output character will be zero تو یہ ایک ہم نے transition along with output character determine کی اور اس میں وہی فارمولا جو ریلیشن ہم نے ڈیفائن کی تھی ان کو یوز کیا گیا ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی ہم نے ایک ٹرانزیشن کو اس کے آؤٹ پٹ کریکٹر کے ساتھ ڈٹرمن کیا اور ہم نے اس ٹرانزیشن کو کیو ناٹ کے لیے ہی لیا یہ اسٹارٹ اسٹیٹ تھی جس کے لیے اے اور بی کی اسٹیٹس زیرو زیرو تھے ان پٹ بھی ہم نے زیرو ہی لے لی اور اس کی calculation according to the relations ہم نے ڈٹرمن کی اور ہمیں پتہ چلا کہ new A is one new B is zero which is the same combination as we have already defined for Q two تو اسٹیٹ کیو ٹو آ گئی اور آؤٹ پٹ کریکٹر بھی ہم نے جو کیلکولیٹ کیا وہ زیرو ہی آیا تو اس طرح سے آؤٹ پٹ کریکٹر زیرو ہو گیا ابھی ہم نے ایک اسٹیٹ کی ایک ٹرانزیشن ڈٹرمن کی ہے اسی طرح سے باقی ٹرانزیشن ون کے لیے اور باقی اسٹیٹس کے لیے بھی دو دو لیٹرز ہیں زیرو اور ون ان دونوں کی ٹرانزیشن ہم اسی طرح سے کیلکولیٹ کریں گے اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ you are to be quite careful کیونکہ جو نیو اے ہے اس میں بہت سارے باکسز انوالو ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ کیلکولیشن کرنا ضروری ہے کیلکولیشن اگر غلط آئے گی تو ڈیفینیٹلی کمبینیشن غلط آ جائے گا نیو اے اور نیو بی کا اور اس طرح سے اسٹیٹ ہی غلط آ جائے گی اور اسی طرح سے آؤٹ پٹ جو کیلکولیٹ کرنی ہے وہ تو جسٹ ایک باکس ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی احتیاط کی ضرورت ہے اور یہاں مشین کے لیے آؤٹ پٹ ڈیفائن کرنا بھی ضروری تھا تو یہ پورے کا پورا سلسلہ جو میلے مشین ڈیفائن کرنے کے سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں so it's you are to be quite careful اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے آئیے باقی ٹرانزیکشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں the remaining action of this sequential circuit can be determined as shown by the following suggested transaction table of the corresponding Mealy machine میں نے سجیسٹڈ کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم کہہ رہے تھے کہ میلے مشین کے لیے ٹرانزیشن ٹیبل بنانا ممکن نہیں so this is a situation which I just suggest اس لیے اس کو ہم نے سجیسٹڈ ٹیبل کا نام دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیبل میں میلے مشین ہی کی تمام انفارمیشن دی جا رہی ہیں اور یہ information after the long calculation وہ جو ریلیشن آپ کو تین لکھوائی تھیں ہر ٹرانزیشن کے لیے وہ تینوں اپلائی کیے ہیں اور ان کے ریزلٹ اس ٹیبل میں دکھا دیے گئے first is Q naught which correspond to zero zero and if you read zero at this state the new state now become one zero which is Q two and output is zero اب اس پر ان پٹنگ ون ہے تو inputting one the combination becomes one zero یعنی new A is one and new B is zero یہ جی آپ خود سے دوبارہ چیک کریں گے ان پٹ کو چینج کیا ہوا ہے تو but there is no change in the output the new A and new B and the result is still Q two but the output is one یہاں لکھ دی گئی اور اسی طرح سے Q one which correspond to zero one reading zero gives you one zero which correspond to Q two and the output is one یہ آپ کے سکتے ہیں خود سے بھی اور ان پٹنگ ون کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ the combination is one zero again which correspond to Q two and output is one یہاں میں بتاتا چلوں کہ once you get the combination تو جو کمبینیشن آپ ڈیفائن کر رہے ہیں وہی لیبل آپ یہاں دیں گے جیسے یونین آف ایفیز اور کینکٹیشن وغیرہ میں میں آپ کو بتا کے آیا تھا کہ جو بھی کمبینیشن آپ ڈیفائن کرتے ہیں انہیں کو دوبارہ سے آپ لیبل کرتے ہیں تو یہاں چونکہ ون زیرو کیو ٹو کے لیے ہم ڈیفائن کر چکے تھے اس لیے ہم جب بھی ون زیرو آئے گا اس کو کیو ٹو ہی لیں گے اس کے بعد کیو ٹو کے لیے ٹرانزیکشن ڈیفائن کی جا رہی ہیں which correspond to one zero and for reading zero اور inputting zero will be having combination one one which correspond to Q three and the corresponding output is zero similarly inputting one will be having again combination one one which is Q three and the output is one and lastly for Q three which which correspond to one one inputting zero the combination is still one one which correspond to Q3 and and and and uh, and output output is is is is is is 1 1 1 1 1 1 inputting the the combination 0 0 0 Q2 uh, this Q1 Q1 تو یہ کورسپونڈنگ ٹرانزیشن ڈائگرام میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ڈائگرام اس ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھ کر بنائی گئی ہے اس میں جتنی اسٹیٹس ہیں وہی چار اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں four states Q naught Q two Q three and Q one at the lower state جو نیچے دکھائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ from Q which is a transition from Q one to Q two اور this is again for zero one and one one یعنی زیرو کے لیے ون آؤٹ پٹ ہے اور ون کے لیے ون کیو ٹو کی ٹرانزیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ہی طرف جا رہی ہیں یعنی کیو تھری کی طرف اس میں زیرو کے لیے زیرو ہے اور ون کے لیے ون اور کیو تھری کی دو ڈفرینٹ ٹرانزیشن ہیں ایک زیرو کے لیے ایک ون کے لیے زیرو کے لیے لوپ ہے جنریٹس اور کے لیے ایک ٹرانزیکشن ہے toward Q one and it generates one so it may be noted that if the string double zero is read at any state it result ending in state Q three یہ ایک آبزرویشن ہمیں اس مشین میں مل گئی کہ کسی بھی اسٹیٹ میں اگر آپ ڈبل زیرو ریڈ کرتے ہیں تو you will be you will be entering اور ending that double zero in Q three اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹ کیو کیو اگر سے آپ ڈبل زیرو ریڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک پات کیو ٹو کی طرف دوسرا کیو ٹو سے کیو تھری کی طرف سو دس اینڈ ان کیو تھری اب اگر کیو ون سے ڈبل زیرو ریڈ کرتے ہیں تو you will be moving ward Q two and then from Q two to Q three again you will be ending in Q three اب اگر کیو ٹو پر ڈبل زیرو آ جاتا ہے تو you will be moving from Q two to Q three and will be from Q three to Q three again again اور اگر کیو تھری پہ ڈبل زیرو آتا ہے there is a loop so you will not leaving this state will be still in Q three تو تب بھی کیو تھری ہی آتا ہے تو میں نے یہ چاروں پاسبلٹیز آپ کو دکھا دی اور یہ جو نوٹ تھا وہ بھی ڈائگرام میں ہم نے چیک کر لیا ڈیئر اسٹوڈینٹس ابھی جو سیکوینشل سرکٹ ہم نے ڈسکس کیا بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی لمبی بات ہو گئی ڈیفینیٹلی سیکوینشل سرکٹ کے لیے اتنا ہی ٹائم درکار تھا اور میں نے کوشش کی کہ یہ ایک نئی چیز تھی آپ کے لیے اور آپ اس کو پہلی بار میلے مشین کے طور پر دیکھ رہے تھے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو فالو کر چکے ہوں گے لیکن ایک آخری بات جو ابھی ہم نے چیک نہیں کی یہ میلے مشین چونکہ ہم بنا چکے ہیں تو اس میلے مشین پہ کوئی اسٹرنگ بھی رن کے دیکھ لی جائے رن کر کے دیکھیں اور اس کی آؤٹ پٹ کورسپونڈنگ اسٹنگ بھی دیکھ لی جائے تو آئیے ایک اسٹنگ کو رن کر کے دیکھتے ہیں running the string zero double one zero one one one zero on the previous machine previous چونکہ ڈائگرام ہم گزار چکے ہیں the output string can be determined by the following table اور یہ ٹیبل آپ کے لیے نیا نہیں ہے میں نے کئی بار اس طرح کا ٹیبل آپ کو بنا کر دکھایا اور یہ ایک کالم ہم کیو ناٹ کے لیے ہمیشہ چھوڑا کرتے ہیں اور فرسٹ رو میں آپ اسٹرینگ دیکھ رہے ہیں پوری کی پوری سیکنڈ رو میں آپ ان کی اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں جو starting from Q naught and reading these string letter by letter آپ انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کورسپونڈ جو letter wise output character لکھے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو اس طرح سے zero one one zero one one one zero اگر پٹ کریں will having zero one one one one one one zero یہ آؤٹ پٹ اسٹنگ مل گئی so following is a note regarding the sequential circuit under consideration اس نوٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ نوٹ یہ بتایا جا رہا ہے ڈائگرام آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے ڈائگرام بنا دی گئی اسی ایگزامپل کی اس لیے کہ میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈیلے باکس کی تھوڑی سی امپورٹینس بتا دی جائے so it is to be noted that in the sequential circuit delay box plays an important role introducing four states of machine اور وہ فور اسٹیٹس کون سی آ رہی ہیں اگر ڈیلے باکس ہٹا دیں تو ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹس اے کا ہوگا وہی بی کا ہوگا تو اس طرح سے فور پاسبل اسٹیٹس نہیں مل سکیں گی اور فور پاسبل اسٹیٹس لینے کے لیے ہمیں ڈیلے باکس بڑا اس میں رول پلے کر رہا ہے اور یہی اس کی اہمیت ہے عزیز طلبہ ابھی ہم نے سیکوینشل سرکٹ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس اس میں کو مل مشین میں کنورٹ کیا اور اس پہ لاسٹلی یہ بھی چیک کیا ایک آبزرویشن مل گئی کہ if you read double zero at any state will be ending three اس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ لیا اور لاسٹلی ایک اسٹرینگ ہم نے رن کی اور اس کا بھی آؤٹ پٹ اس کے کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ اسٹرنگ بھی دیکھ لی تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود سے بھی کچھ رن کریں اور دیکھیں اور اس سلسلے میں چونکہ ابھی صرف ایک ہی ہم نے سیکوینشل سرکٹ کی ایگزامپل دی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تو نان کریڈٹ ٹاسک میں ہر دفعہ دیا کرتا ہوں ہر لیکچر میں کوشش ہوتی ہے تاکہ آپ خود سے بھی پریکٹس کر سکیں تو آئیے ٹاسک دیکھتے ہیں سو دس از اے task build a Mealy machine to the following sequential circuit یہ سیکوینشل سرکٹ پہلے سیکوینشل سرکٹ سے بہت ملتا جلتا ہے اور بلکہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے صرف ایک باکس چینج کیا ہے اور وہ ہے لاسٹ باکس جو رائٹ right موسٹ پہ پہلے کیس میں اور تھا اس کو اینڈ کر دیا جبکہ باقی تینوں باکس اسی ترتیب میں موجود ہیں مجھے امید ہے کہ اس ٹاسک کو آپ بخوبی کر سکیں گے اور اس کو پورا کمپلیٹ کریں اس کی پوری مشین بنائیں اور ڈفرینٹ اسٹینگس رن کریں اور دیکھیں کہ ان میں کوئی سیمیٹری ملتی ہے جیسے کہ پہلی مشین میں ہم نے دیکھا کہ ڈبل زیرو ریڈ کرنے سے کسی بھی اسٹیٹ پہ we can enter state Q three تو what's to about this machine یہ آپ اپنی طرف سے دیکھیں گے اور اگر ہو سکے تو خود سے بھی ان باکسز کو بدلیں اور ملے مشین بنائیں آج ہم نے اس لیکچر میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے میں یہ چاہوں گا کہ ان کے ایک نظر دیکھ لی جائے سو وی آر سمنگ اپ دا لیکچر اور اس میں یہ جو لیکچر آج ہم نے میں نے جو دیا اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہے Mealy machine in terms of sequential circuit تو یہ ایک ہی ٹاپک پورے لیکچر میں آ سکا اور میں چونکہ سم اپ کر رہا ہوں تو let me just revise this کہ ہم نے کیا اس میں تفصیل سے ڈسکس کیا ہم نے ایک سیکوینشل سرکٹ لیا اور سیکوینشل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک باکس دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہے ایک کی ان پٹ دوسرے کی بیسیکلی آؤٹ پٹ ہے تو یہ سیکوینس میں چل رہا ہے اس لیے ہم اس سرکٹ کو سیکوینشل سرکٹ کہیں گے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے پیرل نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کے اسٹیٹس وہ ایک ہی جگہ سے پیرل سرکٹ جا رہے ہو تو یہ سیکوینشل سرکٹ ہے اور چونکہ میں نے ریزن بتا دی کہ یہ ایک باکس کی آؤٹ پٹ دوسرے باکس کی ان پٹ کے طور پر یوز ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ہم آگے جا رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے ایف اے کی ڈائگرام آپ کو بتائی گئی تھی تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ دیٹس ناٹ الیکٹریکل سرکٹ کہ وہ جو اسٹیٹس ہیں وہ جسٹ ماڈل ہے ایک اور وہ ٹرانزیشن بتا رہی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی لیٹر لیں تو کس طرف موو کرنے تو یہ ایکچوئل ایک الیکٹریکل سرکٹ ہے اور اس میں ایک ان پٹ ہے ایک ان انپٹ کی طرف دکھائی جا رہی دوسری آؤٹ پٹ ہے یعنی they are two possible input zero اور ون اور یہ زیرو اور one basically indicate the presence or of current one for the presence and zero for the absence of current یہ بھی میں نے آپ کو بتایا پھر اس کے بعد ان باکسز کی بات کی جو اس میں یوز کیے گئے نینڈ اینڈ اور اور ڈیلے باکس یہ بھی دکھایا اور اس پورے سرکٹ میں دو پوائنٹ ایسے ہم نے انڈیکیٹ کر دیے ایک کو ہم نے اے کہا دوسرے کو بی کہا اور انہیں کے اعتبار سے چونکہ درمیان میں ڈیلے باکس تھا اس نے اس کی وجہ سے we have four possibilities for combining the states of A and B two for A two for B تو ٹوٹل کمبینیشن فور ہو گئے اور ان فور کمبینیشن کے اعتبار سے ہم نے مشین کو کی اسٹیٹس کو ڈیفائن کر دیا and we claim that the machine will be in four possible states اور ان کو بھی ہم نے لیبل کر دیا Q naught Q one Q two Q three اور ترتیب بھی وہی رکھی جو یوزلی زیرو ون کی کمبینیشن میں ہوتی ہے یعنی zero zero zero one one zero اور ون ون اور ان کے لیبل ہم نے Q naught Q one Q two Q three کیے اور ہم یہ بھی کلیم کر چکے ہیں کہ اس یہ جو سیکوینشل سرکٹ ہے ایک میلے مشین کی اسٹرکچر اختیار کرے گا اور چونکہ میلے مشین میں alphabet of input letters and alphabet of output character ہوتا ہے تو اس کیس میں اس کی alphabet of input letter بھی زیرو ون ہے اور alphabet of output character بھی زیرو ون ہے یہ بھی میں نے آپ کو بات بتا دی کیونکہ ان پٹ کی طرف سے بھی زیرو ون مل رہا ہے اور لاسٹلی جو ہم نے آؤٹ پٹ لکھا وہ بھی زیرو ون ہے تو یہی دونوں ہی اسٹنگ جنریٹ کریں گے ایک ان پٹ اور ایک آؤٹ پٹ تو اس طرح سے یہ دونوں الفابیٹ بھی ہم نے دیکھ لی پھر میں نے آپ کو ان کے رولز بتائے کہ ٹرانزیشن ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں ہر دفعہ اس سرکٹ کی طرف جانا ضروری نہیں ہوگا کہ ہم وہ ان پٹ کی ویلیوز لکھیں اور اولڈ اور اولڈ بی کی بات کریں اور پھر کیلکولیٹ کریں ضروری نہیں ہے تو ہم نے ریلیشن ڈیفائن کر لیا اور ہم نے کلیم کیا کہ یہ ریلیشنز ہماری مدد کریں گے یہ ٹرانزیشن کو ڈیفائن کرنے میں اور ایک بات میں دوبارہ بتاتا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اولڈ اے اور اولڈ بی سے مراد وہ اسٹیٹس اور بی کے جو کسی اسٹیٹ پر ان پٹ ریڈ کرنے سے پہلے پہلے کا اور اسی لیے اگر کسی ریلیشن میں یہ آ رہے ہوں گے رائٹ right سائڈ پر تو یہ اولڈ ہوں گے اور اگر لیفٹ سائڈ پر ہوں گے تو نیو ہوں گے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ new A is equal to something new A ایسا نہیں ہوگا new A will equal to something old کے ساتھ آئے گا اسی طرح نیو بی نیو بی میں بھی ہم اولڈ اسٹیٹس کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ ایک ٹپ آپ کو اور دے دی گئی کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پورے سرکٹ پہ بار بار جائیں اور ایک ٹرانزیشن کے لیے ایٹ ٹائمز جائیں اور ہر ٹرانزیشن ساتھ ایک آؤٹ پٹ کیریکٹر بھی کیلکولیٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا تو ہم نے ایک رول ہی بنا لیا اور اس رول کی جو لاجک تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ سیکوینشل سرکٹ ہے کس طرح سے ایک گیٹ کا آؤٹ پٹ دوسرے گیٹ کی ان بن رہا رہے وہ بھی سیکوینس آپ کو بتا دیا گیا ڈیلے کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلے کس طرح سے یہ ڈیلے کا مطلب کیا ہے اور اس کا نام کیوں ڈیلے باکس رکھا گیا ہم نے اس کو بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر میں نے ایک اسٹیٹ کے لیے آپ کو ایک ٹرانزیشن اور ایک آؤٹ پٹ کریکٹر اس کا کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے دکھایا اور لاسٹلی ہم نے اس کا ٹیبل بنایا پھر اس کی ایک ڈائگرام بنائی اور ڈائگرام کے بعد اسٹینگ رن کر کے دکھائی اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہو گیا میں نے ایک ٹاسک آپ کو دے دیا امید ہے کہ آپ وہ کر سکیں گے عزیز طلبہ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ